حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آیت کریمہ والذین آقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم کی تفسیر میں فرمایا کہ مہاجرین جب مدینے آئے تو انصار کے وارث وہی مہاجرین بنتے تھے نہ کہ دیگر رشتہ دار یہ اس بنا پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آپس میں بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا پھر جب یہ آیت اتری جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكْ تو اس نے والذین آقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم کو منسوخ کر دیا مگر عام نصرت خیر خواہی اور تعاون کو قائم رکھا وہ ایک دوسرے کو وسیعت بھی کر سکتے تھے جبکہ وراثت ختم کر دی گئی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو بائیس